جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر یا گھبراہٹ کے موقع پر انہیں یہ کلمہ سکھایا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضی سے اس کے بندوں کی شرارتوں سے شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے سمجھدار بچوں کو یا کلمات چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے سمجھدار بچوں کو یہ کلمات سکھا دیا کرتے تھے اور جو نہ سمجھ ہوتے انہیں لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے سننے ابو دابود حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ترانوے